ہماری بات چل رہی تھی سورہ یونس کے اندر اور سورہ یونس کے اندر ہماری ایٹی سکس آیات ہو چکی تھی ٹھیک ہے نا آگے قصہ یہ چل رہا تھا اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے قصہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو یہ کہ جس طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ فرعون کے مقابلے کے اندر وہ دونوں فرون کو جا کے سمجھایا لیکن فرعون نہ مانا اسی طرح ہی فرعون کی قوم بھی نہ مانی ٹھیک ہے تو چند بنی اسرائیل کے نوجوان اسلام قبول کر لیا چند بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے یہ بالکل شروع شروع کی بات ہے شروع شروع میں بنی اسرائیل کے صرف چند لوگ مسلم انہوں نے اسلام قبول کیا تھا باقی جو بنی اسرائیل والے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ جس وقت کیونکہ ان کو پتا تھا پہلے سے ہی کہ آخر فتح ہونی ہے اسلام یعنی جو حق والے ہیں ان کی فتح ہونی ہے لیکن فرونیوں کے ڈر کی وجہ سے وہ کھلم کھلا اسلام قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے چھپ کر بھی قبول نہیں کیا لیکن وہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ جس وقت ان کو پوری طور پر فتح ہو جائے گی تو تب ہم اسلام قبول کر لیں گے تو شروع شروع میں صرف چند نوجوان خوف کے اندر یعنی ڈرتے بھی تھے اسلام بھی قبول کر لیا لیکن وہ ڈرتے رہتے تھے جو سردار ہیں فرون وغیرہ یا فرون کے سردار وغیرہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں ٹھیک ہے تقریباً یہ کہا جاتا ہے تفاصیر کے اندر آتا ہے کہ تقریباً بنی اسرائیل کے چھ لاکھ تقریباً چھ لاکھ بالغ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا مردوں نے بالغ مردوں نے بعد میں جس وقت شروع شروع میں چند لوگ تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ چل رہی تھی پوری کی پوری اور پھر سارا کا سارا یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی عقل کرو ٹھیک ہے حضرت علیہ السلام نے وقت سے کہا کہ بھائی آپ توکل کرو اور یہ چلا سارا کا سارا ٹھیک ہے پھر آگے جو بات بتائی جائے گی اس میں یہ اس کا خلاصہ آگے کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ وہی بھیجی تھی کہ تم لوگ اپنے ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کرو کہ اپنے ہی گھروں کے اندر نماز پڑھتے رہو ہوا یہ کہ فرعون نے ان جو بنی اسرائیل کے جو لوگ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے تو ان کو وہ باہر نماز پڑھتے ہوئے یہ یعنی تھا کہ بعض کے تو عبادت خانے جو تھے ان کے وہ ختم کر دیے انہوں نے جب عبادت خانے ختم کر دیے تو بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے رہو اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے رہو اور ان کو قبلہ رخ بنا لو یعنی قبلہ رخ بنا لو کہ اس طرف ہی ہو تو اس طرف تم نماز پڑھتے رہو گے یہ ان کو بتا دیا ورنہ بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں بغیر کسی شریع عذر کے کہ انہوں نے جا کے نماز مسجد ہی میں پڑھنی تھی لیکن ان کو کہا کہہ دیا گیا کہ بھئی ابھی تمہیں نقصان کا خطرہ ہے تو تم لوگ گھروں ہی میں نماز پڑھتے رہو ٹھیک ہے حضرت مصر اسلام کی ایک ذکر کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو جو ہے آپ نے دنیا کی بڑے مال و دولت دیا ہے جب آپ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا ہے تو یہ اس مال و دولت کو استعمال کرتے ہیں آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے تو یا اللہ اب ان کو جو ہے نا آپ تباہ و برباد کر دیجئے یعنی پھر حضرت السلام نے پہلے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن جس وقت فرعون اور اس کے سرداروں نے بالکل ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس وقت حضرت مصع السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اس وقت بد دعا فرمائی علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا کہ بھئی اب یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں بد دعا کر دی کہ بھئی اب کیونکہ اگر انہوں کے اگر یہ اور زندہ رہتے ہیں تو یہ اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو جو, جو اسلام لانا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کی وجہ سے اسلام نہیں لا سکیں گے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی تم دونوں کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین آمین وغیرہ جس طرح اللہ سے قبول فرما لیجیے وہ اس طریقے سے یہ دونوں کرتے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم دونوں کی دعا قبول کر لی جو دعا کی ہے کہ اب اس کو تباہ و برباد کیجیے تو تمہاری دعا قبول کر لی گئی لیکن یہ بھی سمجھیے گا کہ دعا جو قبول ہوئی ہے میں نے باقاعدہ دیکھا اس کے کے اندر بعض جگہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ملا کہ تقریباً چالیس سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی تقریباً چالیس سال بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی لیکن اس کا ظہور کس وقت ہو رہا ہے تقریباً چالیس سال بعد بتانا مقصود یہ ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جو ایک دفعہ دعا کرتے ہیں نا تو ہم فوراً ہی وہ کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی دو دوسری دفعہ کرتے ہیں تیسری دفعہ کرتے ہیں بس دس دفعہ دعا کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی بہت بڑی ہم نے دعا کر لی ہے جی قبول ہی نہیں ہوتی دعا ہی نہیں تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسی السلام سے ظاہری بات ہے پیغمبر ہیں کلیم اللہ ہیں جا کے کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں تمہاری دعا قبول کر لی ہے لیکن اس کا ظہور کس وقت ہو رہا ہے چالیس سال بعد ٹھیک ہے چالیس سال بعد اس کا ظہور ہوا اس لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قبول ہی نہیں ہوتی چھوڑ دو جی دعا چھوڑ ہی دو دعا نہیں دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے چاہے اس کا ظہور ابھی ہو جب مرضی ہو لیکن دعا مانگتے رہنا مانگتے رہنا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو خاص طور پہ یہ چیز بتائی کہ میں نے باقاعدہ پڑھی ہوئی دیکھی ہے کیونکہ اکابرین کے کلام کے اندر بھی ملتی ہے اور سارے وہ تقریباً چالیس سال لگے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ جو تھا سارا کا سارا پھر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ ہم نے کیا کیا بنی اسرائیل کو تو پار کروا دیا بنی اسرائیل کو کیونکہ یہ آئے تھے میں نے آپ کے سامنے کل بھی بات کی تھی آج پھر بتا رہا ہوں یہ جو بحر احمر ہے بحر احمر ریڈ سی ٹھیک ہے ریڈ سی کو جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو ریڈ سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے تو اوپر سے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے میں نے بتایا تھا خرگوش کے کانوں کی طرح خرگوش کے کان ہوتے ہیں نا جو سائڈوں کے اوپر یعنی اس طرح تو ریڈ ایک طرف خلیج اقبا آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا کونا جا کے جا کے ملتا ہے جا کے مثلا اسرائیل کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ خلیج سوئس کہتے ہیں اس کو خلیج سوئس ٹھیک ہے وہ وادی سینا تک جاتی ہے جو وادی سینا تک ٹھیک ہے وہ خلیج سوئس ہوتے ہیں اس کو آپ تفاصیر میں دیکھیں گے تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بحیرہ کلزم کلزم کا لفظ وہ ریڈ سی کا نام ہی ہے ٹھیک ریڈ سی بحر احمر بھی کہتے ہیں اس کو کلزم بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کلزم بھی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ سارا کا سارا وہ ٹھیک ہے جی تو یہ وہ ایک وہ ہے اور خلیج سوئس جس آج کل کے نام کے آپ جو سمجھیں خلیج سوئس جو ہے اس جگہ کے اوپر تو اب وہاں پر حضرت علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل آگے آگے فرون پیچھے پیچھے وہ آگے نکل گئے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا جب کا لشکر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ان کو اور اس کے اوپر میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا تھا کہ بعض تفاصیر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف ویسے کہہ رہا ہوں آپ تفاصیر کھول کے دیکھ لیجئے گا آپ تفاصیر کھول کے دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کی جو معجزات کا انکار کرتے ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے یہاں ہاں وہ بہت بڑے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ جاتا ہے کہ بہت بڑے موسم تھے قوم کے ٹھیک ہے انہوں نے باقاعدہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جی مدو جزرا آ رہے تھے جزر تھا حضرت موس علیہ السلام جس وقت اس گزرنے لگے وہاں سے سمندر کے اندر گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ پانی نیچے تھا پانی نیچے تھا جب پانی نیچے تھا تو وہ چلتے گئے چلتے گئے وہ نکل گئے جس وقت فرون پیچھے آیا تو پانی جو تھا پھر اوپر چھسائی اور اس طرح فرون غرق ہو گیا یعنی موجرے کا انکار کس طریقے سے اپنی عقل کے اوپر اپنی عقل کے اوپر اور آپ دیکھیں گے آپ اگر اس بندے کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر یہی وہ ہے اور ہم قوم کا محسن ہے کیونکہ جی وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ کام انہوں نے کیا یا جو کچھ کیا لیکن ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے جو بندہ اگر تفسیر کی لائن کا نہیں ہے اس کو تفسیر کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بھائی آپ کا کام ہے آپ انگریزی تعلیم والے ہو آپ انگریزی وہ کرو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ تفاصیر کے اندر گھس کے آپ قوم کو جو ہے وہ الٹی الٹی جو ہے وہ کرنا شروع کر دو موضوعات کے انکار شروع کر دو ٹھیک ہے اس لیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجیے گا تفسیر کے اندر ٹھیک ہے پھر غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کیا کہ ایمان لایا ایمان لانے کے لیے اس نے وہ کی کیا اللہ میں اب ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر لیکن اس وقت کیا ہو چکی تھی کیونکہ وہ موت کو دیکھ چکا تھا اور موت کے وقت کسی کا یا عذاب جس وقت آ جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوا کرتا تو اب فرون نے جب ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اس وقت جو ہوا ٹھیک ہے اور یہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت فرعون جو تھا یہ اب کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ کے اندر جو تھے وہ گارا ڈال رہے تھے یہ گارا جو ہوتا ہے نا جو گیلی مٹی جو ہوتی ہے گارا اس کو کہا جاتا ہے تو یہ اس کے منہ میں ڈال رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے اور یہ جو ہے یہ کہیں بخشا نہ جائے کہیں اس کو جو ہے کہ یہ بخشا نہ جائے کہیں کہ اس نے جو ہے اس قسم کی کہ جو ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے حضرت جب اسلام کو تو اللہ کی رحمت کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے تو یہ نہ ہو کہ اس وقت اس کی گئی تو حضرت ضبعی اسلام کو بھی بڑا غصہ تھا اس کے اوپر ظہری بات اتنی تکالیف اتنی تکالیف پہنچائیں تو ان کو بھی بڑا اس پہ غصہ تھا تو یہ ایک ساری کے ساری ٹھیک ہے تو یہی پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے تو تو کیا کرتا رہا ہے فساد پھیلاتا رہا دنیا کے اندر اب تیرے ایمان لانے سے کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک وعدہ کیا اور اسی وہ وعدہ ابھی تک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ تو کیا بن جائے عبرت بن جائے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے بعد والوں کے لیے ٹھیک ہے عبرت بن جائے تو آج تک بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ فرون کی جو وہ ہے وہ جس کو خاص اس کی جو باڈی ہے اس کو ویسے تو ایک مصر کے اندر ہوتی ہیں وہ ممیز بھی ہوتی ہیں جن کو وہ وائٹ وائٹ وہ لگا دیا تھا وہ تو ممیز اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرون کے بدن کو جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا اور فرون ابھی تک جو ہے وہ محفوظ ہے ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی مصر کے عجائب گھر کے اندر جو ہے کبھی اس کو مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہ بھی کیا لے کے بھی لیکن ابھی تک جو ہے فرون کے اوپر ٹھیک ہے تو آج تک اس کی بچا دی اس کو رکھا گیا اور عبرت بن گیا سب کے سب دنیا کے لیے تو دیکھیے آپ ترجمہ دیکھیے اس کو ایٹی سیون نمبر آیت میں کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحیم وہ او ہے نا ٹھیک ہے ہے نا دیکھیں آخر میں کیا آ رہا ہے نا نا سیگا کس کا ہے جمع متکلم ٹھیک ہے نا جمع متکلم جمع متکلم آ گیا ٹھیک ہے نا جمع متکلم میں نے آپ سے جو وہ کیا تھا نہ آ رہا ہے صحیح ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا لیکن آپ فوراً کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے جمع متکلم کا سیگا کیوں استعمال کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا او ہے ہی تو او ہے ہی تو آنا چاہیے تھا نا میں نے وہی کی تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے جمع کا سیگا استعمال کیا تو میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ تعظیمن ٹھیک ہے تعظیمن ایسا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا سیگا استعمال کر لیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جمع کا سیگا لیکن حقیقت میں کیا اللہ تعالیٰ تو واحد ہے ٹھیک ہے ان نحن نزل نہ ذکر ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ہم نے نازل کیا وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہاں، میں نے اپنے لیے وہ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کیا ہوتا ہے تعظیمن تو اس لیے ٹھیک ہے تو اوحینا یہ آ گیا الا موسا و عقی ہے عقی ان کے بھائی ٹھیک ہے نا ہے ان کے بھائی ٹھیک ہے نا اخن بھائی کو کہتے ہیں یہ آگے میں کے اندر جب ترکیب آپ کو کراؤں گا تو پھر میں پتہ چلے گا اخی ہے کیسے ہوا ٹھیک ہے اخن بھائی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان تب آب دیکھیں آ اس میں نا آخر میں الف ہے ٹھیک ہے آپ دیکھا نا اس کو کہتے ہیں کھڑی الف ٹھیک ہے نا کھڑی الف ہے نا اس میں ان تب آ ٹھیک ہے نا تو یہ کھڑی الف ہے یہ بھی کیا مراد ہے یہاں پہ بھی یہ تسنیا کا سیگا الف ہے نا آخر میں آپ کہیں کہ یہ تو واؤ نظر آ رہی ہے نا نا واؤ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کے اندر کڑی الف ہے اصل میں جو آپ یہ تو ایک ہے نا جو بھیجا ہے یہ تو اور ایک ہوا ہے اور ایک جو باقاعدہ جس طریقے سے لکھا جاتا ہے رسم الخط جو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا ان تب ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کڑی الف پائی جا رہی ہے واؤ کے بعد تو وہ کیا ہوگی یہ تسنیا کا سیکھا ہے ٹھیک ہے حضرت حزم علیہ السلام ہارون کو کہا جا رہا ہے تباؤ آ کا مطلب ہے کہ تم لوگ کیا پکڑو کہ یعنی بسنے کے معنی ٹھیک ہے نا یہ بسنے کے معنی ٹھیک ہے بسنا یا ٹھکانا پکڑنا اس قسم کا معنی یہ ہوگا ٹھیک ہے مصرا بی مصرا مصر مصر ملک کے اندر مصرا عربی کے اندر یہ آپ یاد رکھیے گا عربی کے اندر مصر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس سے مراد شہر بھی ہوتا ہے مصر سے مراد کیا شہر بھی اور ایک مصر کیا ہے ملک کا نام بھی ہے ٹھیک ہے نا مصر سے کیا ہے ایک شہر ہر شہر کو مصر بھی کہا جاتا ہے اور ملک کا جو نام ہے وہ بھی کیا ہے مصر ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اب پتہ نہیں مجھے اب خیر یہاں پہ آپ کو نہیں بتانا چاہیے جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے جن کو نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں کوئی پریشان نہیں ہونا یہ اصل میں غیر منصرف ہے ٹھیک ہے نا مصرا جو مصرا ہے نا بے مصرا تو یہ جو یہ ملک کا نام جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ غیر منصرف ہے اور باقی جو ہیں وہ جو دوسرا عام ہوتا ہے وہ مصر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے بس آپ اس کو نہ پڑھیے گا غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ شاء ناف کے اندر ٹھیک ہے وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو کہ وہ کیسے پتہ چلتا ہے بیوتن بیت کی جمع آتی ہے بیوت بیت کسے کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں کمرہ ٹھیک ہے نا کمرے وغیرہ اس کو بیوت جو آ جائیں گے اس کی جمع آ جائے گی ٹھیک ہے وہ عکیم الصلاح نماز قائم کرو عکیم الصلاح نماز قائم کرو وہ بشیر بشیر بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دے دو بشر خوشخبری دے دو مومنین کو ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیے اوہ عقی ٹھیک ہے اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی پر وہی بھیجی کیا بھیجی ان تب بمصر بیوتن کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ مکما کہ تم بساؤ اپنی قوم کو مصر مصر میں بیوتن یعنی گھروں میں مصر کے گھروں میں ہی بساؤ ٹھیک ہے وج الو کب قبلتن و عقیم السل اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو وج الو بیوتکم تکم کب کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی جا کے مسجد میں نماز نہ پڑھو گھر ہی میں پڑھ لو مسجد ویسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے و برباد کر دی تھی اس کے علاوہ نقصان کا بھی خطرہ تھا کہ یہ جائیں گے تو جو قبطی تھے مصر جو فرون کے ساتھی تھے وہ نقصان پہنچائیں گے تو بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا گھروں میں ہی نماز پڑھ لو عقیم الصلاح اور اس طرح نماز قائم کرو المؤمنین اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی اب آگے وہی چیز چل رہی ہے ملا اہو آگے دیکھیے گا ملا اہو آئے گا وہ کولا موسا ربانا ان کا فرون وہ ملا اہو ملا جو ہے نا ملا اہو یہ اس کے سردار کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا ملا اہو ملی کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا یعنی بھرا ہوا ٹھیک ہے تو یہ کیا ملا اہو سے یہاں سے مراد سردار ٹھیک ہے یعنی جس کے سردار جو دولت والے امیر لوگ تھے ملا اہو سے زینت جیسا اموالن ٹھیک ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی ٹھیک ہے لی یو ذلو یوزل یوز یہ کس کے معنی یعنی گمراہ کرنا پھسلا دینا ٹھیک ہے نا یعنی گمراہ کرنے کی مراد ہے رب بنت مس ٹھیک ہے نا رب بنت مس اللہ اموالین اصل میں کیا تھا اتمس ٹھیک ہے نا اتمس تھا یہ اتمس جو ہے یہ سرف کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہاں سے مراد ہے تحس نحس کرتے یعنی اتمس سے تحس نحس کرتے ربنا اے ہمارے رب اتمس ٹھیک ہے یعنی ان کو تحس نحس کر دے ان کے علا ام ان کے مال و دولت کے اوپر ٹھیک ہے وشت اللہ کلوب وسط سے مراد کیا استد ٹھیک ہے یعنی سخت کر دیجئے سخت کر دیجئے ٹھیک ہے قلوب سے مراد کلوب ہوا کرتے ہیں یا ترجمہ دیکھیے وہ کولا موسا ربنا ان کا پھر آؤنا و ملاح زینا تم و ام والا فی الحیات دنیا وقال موسا اور موسا نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار ان کا بے شک کے آپ نے آتے فرعون و ملا آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو کیا دیا, دیا ہے یعنی کیا و زینتوں زینت سجدہ یعنی زینت زینت جیسے ہم کہتے ہیں نا زینت کا لفظ اردو میں سنا ہے زینت اور مال فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اور اے ہمارے پروردگار لیو عن سبیلی کا لیو ذیل سبیلی کا کہ اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں لیو ذلو یہ لام کے اوپر بحث ہوتی ہے لیکن آپ اب اس کو نہ سمجھے گا یوزلو ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے نتیجہ کے لیے کہ آپ نے جو مال دیا ہے ان کو مال ملا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو ہم آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں رب بنا اے ہمارے پروردگار ٹھیک ہے اصل میں اتمس ہے تو میں اس لیے توڑ کے ورنہ رب بنت مس آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے رب بنا ٹھیک ہے رب بنت مس اللہ اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تحس دیجئے وش اللہ کلو اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجیے فلا یو مینو فلا یو مینو ٹھیک ہے نا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں حتی یہاں تک کہ یار علی کے تک دردناک عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں حتیٰ یارو اصل میں تھا یارو تھا یارو یہ جوڑنے کے لیے اس کے اوپر واؤ کے اوپر پھر ذمہ لگا دیا گیا ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ آئے گی بات ابھی تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا ابھی تو میں ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہی نہیں ہوں میں کہوں گا کہ یارو پھر اب یرو کا لفظ آپ کہیں گے نہیں یہ تو غلط قرآن پاک ہی غلط پڑھ رہے ہیں کہ ادھر تو واک کے اوپر جو ہے وہ ذمہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اصل سیگا یارو ہی ہے لیکن جب جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے التقاط ساکنین سے بچنے کے لیے پھر وہ کیا جاتا ہے جب جوڑا جاتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے کبھی کسرا دیا جاتا ہے بات جگہوں پہ جمع بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں لگیں گی حتیٰ یہاں تک کہ کے العذاب العلی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا وہ ہو گیا یہ پوری ہوگی نا بات مشکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ایک ایک منٹ میں وہ چیز ساتھی نے سوال یہ کیا ہے وہ میں سوال ذرا امپورٹنٹ ہے میں وہ کر دیتا ہوں کیونکہ ان کو شاید مسئلہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں ساتھی ہیں کہ ایک اچھا جی کسی کا اچھا جی پی ایم خود بخود کھل جائے اور خود بخود اس میں بہت ساری باتیں ٹائپ ہو جائیں اور ایک بار نہیں کئی کئی بار ٹائپ ہو جائیں اور پھر خود بخود سینڈ بھی ہو جائیں وہ بھی کئی کئی بار سینڈ ہو جائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو جائے پلیز حضرت مجھے بتا دیں خود بخود یعنی جو پرسنل میسج ہے وہ ٹائپ بھی ہو جائے خود بخود ہی کام چلنے لگ پڑے یہ تو اچھا ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسے کچھ وہ ہوتے ہیں پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ اگر آپ کے کمپیوٹر کو اگر کوئی بندہ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ وہ ٹیم ویور ہے ٹیم ویور کو اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے ٹیم ویور جو ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اور اسکرین کو قابو میں کر لیتے ہیں یا ایسے کچھ سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کر لیتے ہیں کہ آپ جو کچھ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عموماً یہ کم ہی اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس طرح وہ ہو تو ٹھیک ہے نا یہ وائرس وغیرہ تو وائرس وغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی آپ کے اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ایک قسم کا قابض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اسکرین کے اوپر جو ہے پھر اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے یہ ٹیم ویور جس طرح ایک عام مثال ہے ٹیم ویور کی وہ دیکھنے چلیں ابھی تو وہ چل رہی ہے بات اس لیے میں نے بتا دیا وہ پریشان بہت زیادہ تو وہ کہتے ہیں ابھی کوشچن کا جواب دے دیں تو اس لیے بس احتیاط ہی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ کوئی شیئرنگ وغیرہ نہ کریں ٹھیک ہے شیئرنگ وغیرہ بالکل نہ کریں کس حوالے سے بھی احتیاط کریں اس معاملے میں اچھا جی ہم آگے وہ چلتے ہیں ابھی اس کو جی۔, جی اب آگے الرحمن الرحیم کال اللہ نے فرمایا کد اجی بت دا وت تما کد اجی بت دا ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے فستقی ماں اب تم دونوں ثابت قدم رہو ولا تک سبیل الذین لا يعلمون ولا تک ولا تک سبیلا اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا لا یا جو حقیقت سے نا واقف ہیں ٹھیک ہے جو حقیقت سے نا واقف ہیں تم ان کے پیچھے ہرگز نہ چلنا اب ایک ایک سب کی بات چھوٹی سی وہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نا کچھ فائدہ بھی تو کیا ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تا آ رہی ہے اجی بت ہے اجی بت ٹھیک ہے اور دال کے اوپر کیا آ رہی ہے دال کے اوپر تشدید آ رہی ہے شد آ رہی ہے دال کے اوپر شد آ گئی ٹھیک ہے شد آ گئی ہے تا کے بعد دال آ گئی ہے تا کے بعد کیا آ گئی ہے دال آ گئی ہے تو اصل میں تا کو دال کر دیا گیا ہے تو اس لیے دال کے اوپر کیا آ گئی ہے شد اسی لیے جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے تانی پڑھا جائے گا قد اجیبت و تو ٹھیک ہے تا کو دال کیا ٹھیک ہے لیکن لکھنے میں تا آ رہی ہے ٹھیک ہے نا لکھنے میں آ رہی ہے اور یہ اجیبت یہ تا ساکن ہے کیا ہے تا ساکن سیگا کون سا ہوگا آخر میں تا ساکن آ رہی ہے سیگا کون سا ہوگا جنہوں نے صرف پڑھی ہے سیگا کون سا ہوگا تا ساکن کس کی علامت ہوتی ہے آخر میں اور شروع میں کیا آ رہا ہے زما آ رہا ہے شروع میں زما آ رہا ہے مجھول کا سیگا ہو گیا نا ٹھیک ہے اور کیا آ جائے گا ہاں واحد مونس غائب آ جائے گی ٹھیک ہے نا دعوت کما اس کے لیے اس کے لیے فائل بنے گا ٹھیک ہے نا یعنی اس کے نائف فائل وہ ہوگا ٹھیک ہے نا اس لیے میں ترجمہ کیا کروں گا کالا اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوت کما تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے دعا قبول کر لی گئی ہے ٹھیک ہے پس تقیمہ اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہر کس نہ چلنا جو حقیقت سے نا واقف ہیں ٹھیک ہے جی آگے وجا وزنا بھی بنی اسرا اسرا وجا وزنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو وجا وزنا بھی بنی اسرا البحرا بہرا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا ٹھیک ہے ہم نے سمندر پار کرا دیا فعت بہم فرآن فرا و جنو بغیم و ادوا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا فعت باہم پیچھا کیا و فرعون نے وہ کے لشکر نے بغیم و ادوا یعنی کس وجہ سے بغاوت یعنی بغ سے ظلم اور زیادمن زیادتی ظلم اور زیادتی کے سبب ان کا پیچھا کیا حتی حتی اذا الغرق یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا حتی اذا اد ادر کہ جب تک اس کے اوپر ڈوبنا آ گیا یعنی ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ گیا قولا تو فرون اب کیا کہا فرون نے کہا آمنت آمن تو الہ آمن تو میں مان گیا میں یعنی آمن تو ایمان لیا ان لا الہ اللہ آ آمنت بھی بنو اسرائیل کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ انا من المسلمین اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں وہ انا من المسلمین میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس نے اس وقت کہا آل آنا آل آنا ٹھیک ہے اب تیزی سوال سے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سوال اصل میں یہ کیا تھا حمزہ تھا یہاں پر حمزہ ٹھیک ہے حمزہ کو اس کو کیا گیا آل آنا کہ یہ بھی اب سر میں پڑیں گے انشاءاللہ جب حمزہ کے قوانین آئیں گے اس وقت ہوگا کیسے جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو حمزہ استفامیہ یہاں پر جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حال آنا کہ اب ایمان لاتا ہے وہ قد اصی حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا وہ کنتا من المفسدین اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا ٹھیک ہے اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا اب ایمان لا رہا ہے فل یوما لہذا آج فل یوما فل یوم کیا ہے آج یعنی آج نونت جی کا بدنی کا تکونا لمن آیا لہذا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے نونت جی کا بچائیں گے بدانی کا یعنی تیرے بدن کو لمن ان لوگوں کے لیے خلف کا جو تیرے بعد آنے والے ہیں کیوں بچائیں گے آیاتن آیاتن عبرت کا نشان بنانے کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے تجھے آج ہم یعنی آج کے دن تیرے جس ان کو بچ بچا لیں گے وہ ان کثیر مینا سے اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے ان کثیر منہ سے بہت سے لوگ ان آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون غفلت برتنے والے ہیں یا غافل بنے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا ہوا ہوا اور آپ کے سامنے وہ بتا دیا تھا اس کے سمندر کے جب وہ ہوا تو اس کی بچی اور آج کل جو جدید تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کا بنو جو وہ فرون تھا اس کا نام تھا منفتا ٹھیک ہے نا منفتا اس کا نام تھا منفتا یہ اس کا جو کہا جاتا ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق کہ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرون تھا کیونکہ فرون تو ایک قسم کا اس کا وہ تھا جو بھی بادشاہ اور اس کو فرون کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر مصر کے جتنے بھی بادشاہ وہ کرتے تھے لیکن اس کا اصلی نام جو تھا وہ منفتا تھا ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ جو ہے کہ وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو تھا یہ اتنا ہمارا ہو گیا میرے خیال میں آج اتنا بہت ہے پھر اس کو آج تھوڑا ہی کروایا میں نے کیونکہ ابھی بھی طبیعت سے تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا تھا ارادہ میں نے اگلا بھی ارادہ تو تھا اگلے رکو تک کا بھی ارادہ تھا کہ میں نے کہا کہ دس رکو پورے ہو جائیں آج ہی لیکن انشاءاللہ اس کو تیز کریں گے اور ایک چیز مجھے یہ آپ سے لوگوں سے مشورہ بھی کرنا تھا اس سازش سے بھی بات ہوئی تھی یہ بتائیے کہ ہم کیونکہ ٹائم جو ہے اگر یہ اس کو اگر ہم چھوٹا کریں مثلا آدھے گھنٹے کا سبق رکھیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ کہ جو دراصات والے ساتھی ہیں وہ تقریباً دو گھنٹے کے اندر سارے فارغ ہو جائے کریں دو گھنٹے کے اندر کہ ایک گھنٹہ میرے پاس ہو جائے کرے مثلا آدھا گھنٹہ تفسیر کے لیے آدھا گھنٹہ سرف نحف کے لیے اور جو ہے آدھا یعنی ایک گھنٹہ جو ہے پھر حضرت قرآن لور صاحب کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب ایک گھنٹہ ان کا ہو جائے گا ایک گھنٹہ میرا ہو جائے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے دو گھنٹے کے اندر اندر تو آپ لوگوں کا کیا اس پہ خیال ہے کہ اتنا ہی کیا جائے کہ مثلا ایک گھنٹہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ تفسیر بھی ہم صرف آدھا گھنٹہ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا تفسیر بھی ہم صرف آدھا گھنٹہ کیا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی اس طریقے سے سارا ٹھیک ہے نا تفسیر بھی آدھا گھنٹہ ہوگی اور صرف ناپ کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی آدھا گھنٹہ ہوا کرے گا تاکہ آپ لوگ بھی زیادہ تنگ نہ کہ یہ نہ ہو کہ کہ آپ کہیں جیتنا ٹائم کیا ہوگا پھر ٹائم تو ہم یہ کریں گے نا کہ سات بیس سے لے کر نا سات بیس سے کر لیں گے سات پچاس تک بلکہ ہاں سات بیس سے سات پچاس تک کر لیں گے ٹھیک ہے اور جب نماز انشاءاللہ پیچھے آ جائے گی نا جب میری عشاء کی نماز کا وہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ میں اکٹھا ہی پورا ایک گھنٹہ کر لوں گا اس طرح میرا پاس پورا ایک گھنٹہ جب آ جائے گا تو بس اکٹھا ہی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی وہی نہ ہو کہ بیچ میں ٹائم بھی آپ کا نہیں جائے گا کہ مثلا نماز کا وقفہ بھی نہیں آئے گا بیچ میں ٹھیک ہے تو اس طرح ان کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ کل سے شاء اللہ سات بیس کے اوپر سات بیس سے سات پچاس تک ٹھیک ہے جی میں بس اتنا ہی آدھے گھنٹے کی کلاس وقفہ کروں گا آٹھ پندرہ سے دس پندرہ تک اگر میں رات کو اگر یہ کام کر لیا جائے آٹھ پندرہ سے دس پندرہ تک یہ یہ بھی اچھی ایک چیز ہے کہ آٹھ پندرہ سے دس پندرہ تک جو ہے مثلا میں لیکن یہ حضرت قرآن لور سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ حضرت کا ٹائم ہے نا نو بجے تو کیونکہ پھر یہ چیز ہے ہاں لاسٹ ایئر ایسا ہی تھا تو اس کے اندر لیکن اب ایک ساتھی نے مجھے بھیجا اور وہ بات وہ صحیح بھی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا آدھا گھنٹہ سر کے لیے تھوڑا ہوگا آدھا گھنٹہ سرف یہ تھوڑا ہوگا یہ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ اس آدھے گھنٹے میں آپ نے سرف بھی پڑھنی ہے اور ناف بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیے گا میرے لیے تو کوئی وہ نہیں میں تو تیز چلا لوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں اس کو میں انشاءاللہ پھر وہ کرتا ہوں آپ تھوڑے سے چل بھی پڑے نا ٹھیک ہے چلیں ایگزام تک تو واقعی یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جن کے ایگزام ہے ان کی وجہ سے ہم تھوڑا ٹائم تھوڑا رکھیں گے پھر وہ ہو جائے ٹھیک ہے نا ایک رکو ان کیا کریں گے ایک رکو ان کیا کریں گے آدھے گھنٹے کے لئے کیونکہ میں پھر بہت آہستہ ہو جاتا ہوں نا اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کو تیز کر لیا کروں گا انشاءاللہ اس کو کر لیں گے لیکن یہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ بس جس طرح بھی ہوگا ٹائم کو کر لیں گے لیکن ابھی تو کل تو سات بیس سے سات پچاس تک پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ٹائم کو چلیں پھر آپ لوگ اپنے مصروفیات جو بھی ہیں وہ کام کر لیں اس کے بعد ان تقریباً آج بھی آ جائیں آٹھ بیس پر کیونکہ ویسے بھی تو آپ لوگوں نے نو بجے تک تو آپ کا ٹائم ہے ہی ہے نا تو آٹھ بیس پہ آپ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے نا آٹھ بیس پر آ جائیں تاکہ میں سرف کو آپ کا وہ اجرا کم از کم کر لوں ٹھیک ہے آٹھ بیس سے نو بجے تک ٹھیک ہے